وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے کھانا کھاتے وقت اچھی گفتگو کرنا اچھا کلام کرنا شریعت متحرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ خاموشی خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو کھانا کھاتے وقت فضول گوئی اور بےہدا باتیں بیکار کی باتیں نہ کی جائے بلکہ اچھی گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اگر کھانا کھاتے وقت سلام کسی نے کیا تو اگر جس کو سلام کیا گیا ہے جن لوگوں کو کھانے کھاتے وقت یا کسی شخص کو سلام کیا گیا ہے تو اگر اس کے منہ میں لکما ہے یا وہ پانی پی رہا ہے یا لکمہ اس کے منہ میں ہے تو ایسی صورت میں تو اس پر جواب دینا واجب نہیں اس لیے کہ وہ جواب دینے سے آجز ہے لیکن اگر وہ کھانا کھا چکا ہے کھانے سے فارغ ہو چکا ہے بیٹھا ہے دسترخوان پر یا کھانا ابھی لگا نہیں ہے دسترخوان پر بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے جو ہے جواب وہ دے گا اب سلام جو آنے والا باہر شریعت میں ایک مسئلہ اور لکھا ہے علامہ امجد علی اعظمی قدیسہ سر رح العزیز رحمہ اللہ تعالی نے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور شدت کی اسے بھوک ہے تو ایسا شخص گھر میں جب داخل ہو تو پھر وہ سلام کر سکتا ہے کہ اس کو اجازت ہے سلام کرنے کی وجہ اس کی یہ بیان کی انہوں نے کہ اگر وہ سلام کرے گا تو لوگوں کو یہ خبر ہو جائے گی جو لوگ بیٹھے ہیں کہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو کھانے کی دعوت دیں گے تو پھر اسے وہ کھانے میں شریک کر لیں گے تو اس نیت سے چونکہ وہ بھوکا ہے اور اسے بھوک کھانے کی حاجت ہے وہ سلام کر سکتا ہے کہ لوگ اسے کھانے میں شریک کر لیں لیکن اس کے علاوہ پھر منع کیا گیا ہے کہ سلام نہ کیا جائے لیکن اگر ایسی پوزیشن ہے ایسی حالت ہے کہ جواب دینے میں وہ عاجز نہیں ہے تو پھر وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے اور سلام کر بھی سکتا ہے